كل إثمين لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لذن إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي بزرگوں کا یہ دوست عزیز ہو دنیا میں آنے والے ہر انسان کو اپنے چھوٹے اور بڑے مسئلے میں اپنے اللہ کی ضرورت رہتی ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو چاہے اس کا تعلق غیر اسلام سے وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو لیکن دنیا میں ہر انسان کو اپنے آقا سے اپنے مالک سے اپنے اللہ سے یقین ضرورت ہے وہ چاہے اپنے زبان میں اللہ کہہ لے رب کہہ لے مالک کہہ لے بھگوان کہہ لے ایشور کہہ لے لیکن اس کی ضرورت ہر بندے کو پڑتی ہے لیکن اسلام اور غیر اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا کا ہر انسان چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا غیر اسلام سے وہ اپنی جگہ اپنے کام کے لیے کوشش کرتا ہے ایک انسان کو جوگ نہیں مل رہا ہے تو وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ اپنی جگہ کوشش کرتا ہے درخواست دیتا ہے کسی فیکٹری میں کسی دکان پر کسی مالک کو وہ درخواست دیتا ہے خود حاضر ہوتا ہے کسی سے سفارش کرواتا ہے یہ سارے کے سارے کام ایک مسلمان بھی کرتا ہے اور ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے اسے بھی جب جاب نہیں ملتا تو وہ یہی کام کرتا ہے اور ایک مسلمان کو جاب کی تلاش ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کام کرتا ہے لیکن پھر آگے چل کر دونوں میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ مسلمان ایک درخواست دینے کے بعد ایک ریکویسٹ کے بعد ایک سفارش کرنے کے بعد اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یہ اس انسان میں نہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ مالک سے دعا نہیں کرتا وہ خالد سے مانگتا نہیں ہے اس لیے کہ اس کی پوری نظر جو ہے وہ سبق پر ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میری درخواست میرا علم میری رائٹنگ میری انگلش زبان میری کارکردگی اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو اپنے کاغذات رکھے ہیں تو سو فیصد میرا کام ہو جائے گا اس کا پورا یقین اس کے علم پر ہے اس کے کاغذ پر ہے اس کے نمبرات پر ہے اور اس کے اپنے نالج پر ہے اس کی اپنی زبان پر ہے لیکن ایک مسلم اس کا نالج اس کا علم اس کی زبان اس کی کارکردگی اس کے نمبرات اس کے مارکس ان تمام کے باوجود نظر اللہ پر رہتی یہ ہے دونوں کے درمیان فرق مومن درخواست دینے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ تو میرا کام بنانے والا ہے تو ہی میرا کام بنانے والا ہے اس کے دل کو پھیرنے والا تو ہی ہے جاب کے لیے مسائل کو آسان کرنے والا تو ہی ہے اے اللہ اس کے دل کے اندر میری محبت ڈالنے والا تو ہی ہے یہ کچھ نہیں ہے جو کچھ میں نے دیا ہے نہ یہ ہے نہ میرے کاغذات ہیں اصل مسبب الاسباب تو ہے اسی طرح ایک انسان میں دو ایگزامپل سے آپ کو سمجھاؤں تاکہ مجھے جو کچھ بات اس وقت کرنا ہے حدیث شریف کی اس روشنی میں جو میں نے ترمیدی شریف کی اس روایت کو پڑھا ہے بیمار جب انسان پڑتا ہے تو مومن بھی بیمار پڑتا ہے غیر مومن بھی بیمار پڑتا ہے مسلم بھی بیمار پڑتا ہے غیر مسلم بھی بیمار ہوتا ہے لیکن غیر مسلم جب بیمار پڑتا ہے وہ دوا کرتا ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے اس کا پورا یقین اور پورا ایمان پورا کا پورا ایمان جو ہے وہ دوا پر ہوتا ہے کہ مجھے یہی دوا اچھا کرے گی یہی ڈاکٹر اچھا کر دے گا مجھے اس ٹریٹمنٹ سے سو فیصد فائدہ ہو جائے گا مجھے کسی کے ہاتھ میں شفا ہو جائے گی یہ دوا میرے لیے سو فیصد کارگر ہو جائے گی مجھے یقیناً اس کی بنیاد پر شفا ہو جائے گی یہ غیر مسلم کی سوچ ہوا کرتی ہے ایک مسلمان بھی دوا کرتا ہے علاج کراتا ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کراتا ہے لیکن ان تمام کے باوجود وہ یہ سوچتا ہے نہ دوا کے اندر کوئی اصل چیز ہے نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں کوئی اصل چیز ہے اور نہ ہاسپٹل کے اندر کوئی اصل چیز ہے اصل کرنے والی ذات میرا مولا ہے میرا رب ہے میرا اللہ ہے میرا آقا ہے وہ مجھے شفا دینے پر آئے گا تو معمولی پیراسیٹامول سے بھی مجھے شفا دے دے گا اور وہ جب شفا دینے پر نہیں آئے گا تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی اینٹی بایوٹک استعمال کی جائیں اس کے باوجود مجھے شفا نہیں ہو سکے گی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اسباب تو سارے لوگ اختیار کر رہے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں جو اس دنیا میں آیا اس کو چھوٹے معاملے میں بھی کام کی ضرورت پڑتی ہے بڑے معاملات میں بھی ضرورت پڑتی ہے ہر انسان دنیا میں محتاج ہے اور ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے اور ہر ایک کام کرتا ہے لیکن مومن اور غیر مومن کے اندر فرق ہی یہ ہے دونوں کے درمیان فرق ہی یہ ہے کہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نظر اس کی مسبب الاسباب پر ہوتی ہے اللہ کی ذات پر ہوتی ہے اور جب کے غیر مومن جس کا ایمان نہیں ہے اللہ پر اس کی نظر سو فیصد اسباب پر ہوا کرتی ہے اور ظاہر سی بات ہے اسباب پر جب نظر ہوتی ہے تو اسباب کی حقیقت کچھ نہیں ہے مسبب الاسباب جو ہیں وہ اصل ہے اس لیے وہ اللہ دینے پر آتا ہے تو اس صورت میں معمولی چیزوں سے بھی کام کو بنا دیا جاتا ہے آپ کو احادیث مبارکہ میں اس کی بے شمار مثالیں ملے گی شام میں جنگ چل رہی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کمانڈر ہیں اور فوج کے چیف ہیں اور اپنے ہاتھ میں باغدور سنبھالے ہوئے ہیں اور شام کے ایک علاقے کا محاصرہ کیا ہے گھیرا کیا ہے اور وہاں قلعہ ہے اور اس قلعے میں محاصرہ ہوا ہے ان کو اندر میں بند کر رکھتا ہے اور ان کے نکلنے کا کوئی مسئلہ نہیں اور ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور ایک لمبا ٹائم گزر رہا ہے اس مسئلے میں تو اندر کے ان کا جو آدمی تھا جو ان کا بڑا تھا اندر کے لوگوں نے کہا کہ آپ جا کر کے بات کیجیے خالد بن ولید سے کوئی مصالحت کی شکل پیدا کیجیے کہ ہم جزیہ دے دیں گے ہم ٹیکس دے دیں گے جس کو اسلام لانا ہو وہ اسلام لے آئے اور جس کو اسلام نہ لانا ہو وہ آپ کو ٹیکس دیں گے وہ آپ کو جزیہ دیں گے ہم آپ کے ساتھ صلاح کر لیتے ہیں مصالحت کر لیتے ہیں معاملے کو آپ ختم کریں ان کا اندر کا آدمی جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ہے اس کمانڈر کے پاس جو اسلامی جنرل تھا اسلامی کمانڈر تھا اور جس کا ایمان اللہ پر بنا ہوا تھا جس کا یقین اللہ پر بنا تھا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور اپنے صحابیات کا ایمان اللہ پر بنایا افسوس سد افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرا آپ کا ایمان خدا پاک کی قسم اس مسجد میں بیٹھا ہوں وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کا ایمان ہے میں بلا مبالغہ کہتا ہوں نہ خواص کا نہ عوام کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آج بہت بڑا فتنہ ہو جائے یا دجال کا خروج ہو جائے یا یادوز کا خروج ہو جائے یا یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا فتنہ اور المیہ آ جائے اور مسلمان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یا تو اپنا ایمان کا مسئلہ لاؤ یا پھر ہم تم پر کھانا بند کر دیں گے ہم تم پر پانی بند کر دیں گے ہم تمہارے ساتھ یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے تو جو مسلمان چپتی میں پانچ سو اور ہزار روپے میں اپنا ایمان کا بیچنے والا ہے وہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند روٹیوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اور شدید ترین حالات چل رہے ہیں اور ملک جن حالات سے دو چار ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اگرچہ ایک عام قانون بنایا گیا ہے جو قانون اس وقت بنایا گیا ہے وہ کہنا یہ ہے کہ وہ سب کے لیے ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کے لیے نہیں ہے ٹارگیٹ ہے ایمان والو تم لوگ اس کا ٹارگیٹ آپ لوگ لیکن اس کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ کل تھرٹی فرسٹ گزری ہے اور اس موقع پر ہمارے مسلمان نے بھی پتا کے ہو رہے لاہور قبط ہے ہمارے مسلمان کے نکاحوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اس کے وہاں اطراف اور فضول خرچی اور اتنے بڑے بڑے کھانے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے بڑے مسائل ہو رہے ہیں کہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اتنے پیسوں کے اندر اگر ہم غریبوں کے نکاح کرانے پر آئیں تو خدا پاک کی قسم قریباً پچاس بچیوں کی زندگی بن جائے گی ابھی ہم نے ایک جگہ نکاح کرائے پچپن نکاح کرائے اللہ اس آدمی کو جزائر خیر عطا فرمائے جس نے اس کا پورا خرچہ اٹھا لیا اور اس نے یوں کہا کہ میری طرف سے مکمل طور پر خرچہ ہوگا اور کسی ایک صاحب نے اپنی طرف سے پچپن فریز اکیلے آدمی نے خرید کر کے دے دی اس وقت کے حالات دیکھیں اور ہمارے اس وقت کے ہمارے اپنے اعمال دیکھیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر کچھ ہوا ہی نہیں ہے میرے بھائیوں اگر اسی طرح نیند میں سوتے رہے اور غفلت میں سوتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ چلو ڈیٹینشن ہال تمہارے لیے نہ بنے قید خانہ تمہارے لیے نہ بنے میں کھلے کھلے کہہ رہا ہوں آپ کو ڈیٹینشن ہال تمہارے لیے نہ بنے کھلا کھلا جو ہے تمہارے لیے جیل خانہ نہ بنے اور اس طرح کے ہال نہ بنے لیکن اتنا تو ضرور ہوگا کہ تمہیں جو ہے اگر تم پیش نہ کر سکے ان کے مطالبات کو اور ان کے مانگے ہوئے کاغذات کو تو اتنا ضرور ہوگا کہ تم واپس سے محروم کر دیے جاؤ تمہارا اپنا حق چھین لیا جائے گا اور تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ تم دلے کے دلے رہ جاؤ گے تو خیر میرے بھائیوں مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سامنے والا بات کرنے آیا اللہ کے حبیب نے صحابہ اور صحابیات کا ایمان اتنا مضبوط بنایا تھا اللہ کے اوپر بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو مرغی کی بیماری تھی مرغی جانتے ہیں مرغی کا معنی ہوتا ہے فیفڑ کا آنا اچانک چیز کا آنا اور انسان کا گر پڑنا بدن کھینچ جاتا ہے راستے میں چلتے ہوئے اور اچانک گر جاتا ہے یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو بچپن سے ہوا کرتی ہے ایک صحابیات کو ایک ایک عورت کو یہ بیماری تھی اور وہ اس طرح پر راستے پر گر جاتی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد اس نے آ کر کے یوں کہا کہ اللہ کے حدیث میں اس بیماری میں مبتلا ہوں آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے آپ میرے لیے دعا کر دیجیے آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے اللہ کے حبیب اللہ علیہ وسلم آپ میرے دعا فرما دیجیے تاکہ یہ بیماری میری اچھی ہو جائے اللہ کے حبیب نے فرمایا میری بات سن اگر تو اس بیماری میں رہی اور صبر کرتی رہے گی تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے تو وہ عورت اللہ کے حبیب کو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول واقع میرے صبر اللہ مجھے جنت دے گا واقع دے گا اللہ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میں گواہ ہوں کہ اگر تو نے صبر کر لیا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا تو وہ عورت اللہ کے نبی کو یہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں اس بیماری پر مرتے دم تک صبر کرتی رہوں گی برداشت کرتی رہوں گی کوئی حرض نہیں آپ اتنی دعا فرما لیں کہ راستے میں اگر میں گر جاؤں تو میرا قتل نہ ہوئے میرا کپڑا نہ ہٹے بس آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیجیے اللہ کے حبیب پاک نے ان کے لیے دعا فرما دی کہ اے اللہ اگر یہ راستے میں چلتے پھرتے اگر یہ گر جائیں تو اے اللہ اس کا چہرہ نہ کھلنے پائے اس کا سطر نہ کھلنے پائے وہ ساری زندگی بیماری میں رہی راستے میں گر جاتی تھی لیکن اس کا کپڑا ذرہ برابر بدن سے کا نہیں تھا یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس عورت کا صبر تھا اور یقین کامل تھا اپنے نبی کی بات پر بچہ وہ بھی چلا گیا تھا دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے گیا تھا وہ تو اس لیے جو وہ مکلف ہے اچانک نامعلوم جدید سے تیر آیا اور اس بچے کو یاد لگا وہ بچہ انتقال کر گیا شہید ہو گیا اس کی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرا بچہ اگر جنت میں گیا ہے تب تو میں سبر کروں گی اور اگر کسی اور جگہ گیا کسی اور کا مطلب ہوتا ہے جہنم میں گیا کسی اور جگہ گیا ہے تو پھر آپ بھی دیکھ لو گے کہ میں جو غم حسن ملال اور چیخنا اور چلانا اور واویلا اور لوہا جو کروں گی آپ بھی مجھے دیکھ لو گے تو اللہ کے حبیب اس وقت جملہ فرما رہے ہیں ہوا حبیب تھی پاگل تو نہیں ہو گئی تو تو پاگل تو نہیں ہو گئی اللہ کے پاس کیا ایک ہی جنت ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پاس بہت ساری جنتیں ہیں اور اللہ نے تیرے بچے کو جنت الفردوس عطا فرمائی تو عورت یہ کہنے لگی کہ اللہ کے حدیث واقعہ اصل میرے بچے کو جنت الفردوس ہے فرمایا جی نبی کی بات پر ایسا یقین آ گیا کہ وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب وہ خود میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بہت لمبا واقعہ ہے حضرت عبداللہ کا معمول یہ تھا کہ انصاری صحابی ہیں لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے بعض لوگ بڑے امین ہوتے ہیں بڑے امین ہوتے ہیں ان کی امانتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں ان کے پاس ایک پیسہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تو بڑے امین تھے لیکن لوگ جب امانت کے لیے آتے تھے تو حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے دیکھو امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حفاظت کے باوجود ضائع ہو جائیں تو واپس کرنا نہیں ہے مسئلہ آپ نے میرے پاس پیسے رکھے میں نے پوری حفاظت کی لیکن اتفاق چوری ہو گئی یا مکان میں آگ لگ گئی اور جل گئے تو اب میری واپس کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے اس پر مجھے ہمارے بزرگوں کا ایک واقعہ یاد آیا دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت نانوسی حضرت گنگوئی نمبر اللہ حضرت نانوسی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہ زمانے میں برما گئے اور دارالعلوم دیوبند کا چنڈا لے کر آئے اتفاق ایسا ہوا کہ دہلی سے دیوبند جا رہے تھے اور راستے میں پیسے چوری ہو گئے کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی اس زمانے کے چار سو روپے تھے لیکن اس زمانے کے چار لاکھ کے برابر چار سو روپے تھے وہ بس چوری ہو گئے مدرسے میں جا کر آپ نے فرمایا کہ چار سو روپے تھے وہ جو ہیں چوری ہو گئے بہرحال میرے ذمے ہیں اب مدرسے کے سرپرست دالون دیوبند کے سرپرست حضرت انگوئی نبر اللہ مرکز ہوئے اب ان بزرگ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت آپ پوری امانت سے لے کر آئے ضائع ہو گئے چوری ہو گئے اس کے اندر جو ہے اب آپ کو واپس کرنا نہیں ہے آپ کاموبا کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ کے ذمے ان پیسوں کو واپس کرنا نہیں ہے وہ کہنے لگے نہیں میں جمع کراؤں گا کسی طرح جمع کراؤں گا کہیں سے بھی لا کر کے جمع کراؤں گا دیکھا کہ بات مان نہیں رہے اور اتنا بڑا بلی یہ کامل ہے بزرگ ہے دارال دیوبند کا استاد الحدیث ہے اور وہ مان نہیں رہا ہے تو حضرت گنگوئی نمبر اللہ مرکز کو فتوا پوچھا اور فرمایا کہ حضرت ایک آدمی جو ہے اسے اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے اور وہ پوری امانت و دیانت اور تقوا اور ورا اور پرہزگاری کا آدمی ہے اور اس سے اس طرح ضائع ہو گئے اور چوری ہو گئی تو اب وہ پیسے کیا واپس کرنے ہوں گے تو حضرت گنگولی نے جوابن لکھا کہ امانت حفاظت کے باوجود اگر ضائع ہو جائے تو اس کو واپس کرنا نہیں ہے چونکہ وہ بات بھی مان رہے تھے ان کو منع کرنے کے باوجود وہ دینے پر تلے ہوئے تھے تو لا کر کے کہ شاید اگر گنگوئی ان کے استاد ہوتے ہیں یا ان کے بڑے ہوتے ہیں مدرسے کے سرپرست ہیں ان کی بات مان لیں گے تو فتوا لا کر کے دیا جب انہوں نے فتوا پڑا تو کہنے لگے مولوی رشید احمد گنگوئی نے سارے فتوے میرے ہی لیے پڑے تھے سارے فتوے میرے ہی لیے پڑے تھے بس میں ہی ایک نظر آ گیا کہ مجھے واپس نہیں کرنا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ دارالعلوم کے پیسے میں واپس کروں کھا لی انہوں نے اور اپنا کھیت بیچا اور کھیت بیچ کر کے پیسوں کو واپس کیا کچھ ایسے بھی ہوا کرتے امانت دار تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں انصاری صحابی ہیں لوگ ان کے پاس امانت رکھا کرتے ہیں تو حضرت یوں فرمایا کرتے تھے کہ امانت اگر ضائع ہو جائیں امانت اگر برباد ہو جائیں میری حفاظت کے باوجود تو مجھے واپس کرنا نہیں ہے خاموخا تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں گے اس کے بجائے تم مجھے قرض دے دو اور قرض جب دیے جاتے ہیں تو ہر صورت میں اس کو واپس کرنا پڑتا ہے چاہے ضائع ہو جائیں چاہے برباد ہو جائیں چاہے چوری ہو جائیں بہرحال اس کو واپس کرنا ہے تو تم مجھے قرض دو اور حضرت قرض کے طور پر لے کر لوگوں کو دیتے رہتے اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت عہد میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عہد میں شہید ہو گئے اب لمبا قصہ ہے ان کے بیٹے جابر اتنے عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں میں اپنے والد صاحب کو دیکھنے کے لیے جب پہنچا ہوں تو سارے لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اپنے باپ کا چہرہ نہ کھولو اس لیے کہ اتنے زخم آئے تھے یہاں پر اتنے زخم آئے تھے کہ ان کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا تیروں کے تلواروں کے اتنے زخم تھے کہ چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا فرمایا اپنے ابا کا چہرہ نہ دیکھو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے بہرحال بیٹا ہے کیسے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ پائے گا سارے لوگ منع کر رہے تھے لیکن نبی کریم وسلم وہی تھے حضرت نے منع نہیں فرمایا تھوڑی دیر یہ پھر آگے چلے اور جب آگے چلے ہیں تو حضرت نبی کریم وسلم نے فرمایا دیکھ لینے تو اس کو اپنے باپ کے چہرے کو کھولا جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے میرے والد صاحب کے چہرے کو کھولا اور میں نے میں نے جو ہے اپنے والد صاحب کے چہرے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دی جب تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو ایک مقام دیا شہادت ملی اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے جو جملہ فرما رہے ہیں کہ تب کی اولا تب کی چونکہ حضرت عبداللہ کی بہن یعنی جابر کی پھوپھی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بھائی کے اس چہرے کو دیکھ کر رو رہی تھی تو حضرت نے اس کو خطاب کر کے فرمایا تب کی طبقی تب کی تو رو یا نہ رو تجھے کیا معلوم کہ جب تک عبداللہ کی لاش نہیں اٹھے گی وہاں تک فرشتے اپنے پروں سے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے بخاری شریف میں کتاب غزوت العہد کے اندر فرشتے شائع کیے ہوئے اور صحابہ کو اتنا یقین تھا کہ نبی کی بات پر یقین کر لیا وہاں یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ کیسے سے ہو سکتا ہے اور پلا جیسے آج میری اور آپ کی تعویلات ہے اور ہمیں آج تک اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں آیا میں صحیح کہتا ہوں تقریریں سن رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک یقین نہیں آیا ہمیں ہمیں جتنا اسباب پر یقین ہے مسبب الاسباب پر یقین نہیں ہے ہمیں اللہ پر یقین آیا ہی نہیں آج تک کہ اللہ ہی بنانے والا ہے اللہ ہی کرنے والا ہے آج تک ہمیں اس کا یقین نہیں آیا تو حضرت جابر نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کرو اس لیے کہ صحابہ زخمی تھے خود اتنے زخم خوردہ تھے کہ اتنی ساری قبریں کھودنا بہت مشکل تھا ستیر صحابہ کی ستیر قبروں کو کھودنا بہت مشکل تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک قبر میں دو دو تین تین کو دفن کرو اور اس میں بھی جب دفن کا وقت آیا اور صحابہ نے فرمایا کہ حضرت پہلے کس کو رکھے اندر سے تو میں نے کل ہی کی مجلس میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا سب سے زیادہ حافظ ہو اس کو پہلے نمبر پر رکھو نبی نے اشارہ فرمایا کہ دفن کے اندر بھی حافظ قرآن کی عظمت کی رعایت ہو جو حافظ قرآن ہوگا اس کی رعایت ہوگی اور اس کی عظمت اندر میں بھی ہوگی بہرحال دو دو تین تین کو دفن کیا جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک خیال رہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب کو جو ہے وہ میں علاحدہ دفن کروں اس وقت تو موقع نہیں تھا چونکہ صحابہ زخمی تھے اس لیے دو دو تین تین کو حضور کے حکم پر دفن کر دیا لیکن میری اپنی تمنا تھی کہ میں اپنے والد صاحب کو علاحدہ دفن کروں تو چھ مہینے کے بعد آپ نے ایک قبر دوسری کھودی جابر ابن عبداللہ نے اور اپنے والد صاحب کو اندر سے نکالا امام بخاری نے ایک مسئلہ قائم کیا اس کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی علت اور کسی ضرورت اور کسی اہم کارن کی بنیاد پر اگر تم میت کو نکالنا چاہو تو نکال سکتے اسی لیے تو آج مسئلہ آیا ورنہ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوتا کہ اگر کوئی مقدمہ کر دے کہ بھائی اس کو کسی نے مار دیا ہے تو پولیس نکال دیے پوسٹ مارٹم کے لیے اگر کوئی واقعات علت اور ایسا کارن ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے حضرت جابر نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب کو نکالا دوسرے قبر میں دفن کرنے کے لیے تو پوری ناز جیسی کی ویسی تھی کفن جیسا کا ویسا تھا نہ کفن پر دھبا تھا نہ بدن پر دھبا تھا صحیح سالم جیسے میرے والد صاحب کو میں نے ابھی بتایا ہو ایسا تھا صرف یہ کان کی لو جو ہے اتنا سا مٹی نے کھا لیا تھا باقی پورا بدن جیسا تھا ویسا ہی تھا کیوں نہ ہوتا جو اللہ کے لیے اپنی جان دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ تعالیٰ دل ہو کے لیے جو قربانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ دل شان ہو اس کی اس کی اس کی عظمت کرتا ہے اس کا احترام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے تو روایتوں میں بے شمار اس طرح کے واقعات آئے ہوئے بے شمار واقعات آئے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور صحابیات کا مزاج ایسا بنایا تھا کہ اللہ پر یقین رکھو اللہ پر یقین رکھو وہی مسبب الاسباب اسباب سارے اختیار کرو لیکن تمہاری نظر جو ہے وہ اللہ ہی کے اوپر ہونی چاہیے وہاں سے تمہاری نظر ہٹ کر کے کہیں مخلوق پر نہ چلی جائے کہ یہ میرا کام بنا دے گا اور یہ میرا کام بنا دے گا اور یہ میرا کام ہاں سفارش ہر ایک سے کرے اس کا انکار نہیں ہے یہ اسباب ہے سفارش ضرور کریں آپ اسی لیے روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم سب کو سکھائی فرمایا حال الجہد وہ کلام اے اللہ جتنی میری کوشش ہے وہ میں نے کر لی بھروسہ بھروسہ پر ہے اعتماد تجھی کے اوپر ہے یہ اللہ کام بنانے والا تو ہی ہے اگر تو نہ چاہے تو ساری کائنات مل کر کے عزت نہیں دے سکتی اور تو کام بنانے پر آئے تو ساری ذلتیوں کے نقشوں میں تو عزت دے دیتا ہے اگر تو شفا دینے پر آئے تو سارے ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود تو شفا دے دیتا ہے اور جب تو شفا دینے پر نہ آئے تو معمولی بخار میں بھی تو اٹھا لیا کرتا ہے یہ سارے جو ہیں یہ عزت کی باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کے حالات ہیں میرا ذہن اس کی طرف منتقل ہو رہا ہے کہ میں قرآن کریم کے ایک واقعے سے آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں اسی طرح کا مسئلہ قرآن ایک نقل کر رہا ہے جو اس وقت کے ہمارے حالات کر رہے ہیں قرآن پر یہ واقعہ فت ہو رہا ہے کہ فرعون جو ہے اس نے خواب دیکھا تھا یا یہ ہے کہ اس کے زمانے کے نجومیوں نے اس کے زمانے کے جوتیشیوں نے اس کو یوں بتایا تھا یا خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ میرے ملک میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ جو ہے وہ میری حکومت کو چھین لے گا اور میری حکومت اس کے تازے ہو جائے گی اور اس کے قبضے میں چلی جائے گی اور اور جو ہے میری حکومت ختم ہو جائے گی خوب سمجھے قرآن کریم کے اس واقعے جب اس نے یہ خواب دیکھا یا اس کو اس کے جیوتیش اور نجومیوں نے اس کو جب بتایا ہے تو اس نے جب اپنے وزراء کے سامنے اپنے مشیرین کے سامنے بیان کیا اس خواب کو تو اس کے وزراء نے اور اس کے مشیروں نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت دو قوم ہیں ایک قسطی قوم ہے جو ہماری قوم ہے اور ایک بنی اسرائیل ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو یوسف علیہ السلاط علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جو ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے جو ماتحت میں ہیں ہمارے جیسے یہ لوگ ہمیں ماتحت سمجھ رہے ہیں ابھی وہ جو ہے کہا یہ ہمارے ماتحت ہے وہ بھی اہل کتاب اور اللہ کی کتاب کو ماننے والے تھے ہم بھی اہل کتاب اور اللہ کی کتاب کو ماننے والے آپ کمپیئر کرتے ہوئے چلے اس واقعے کو اس سے تھا دیکھو بالکل سو فیصد یہ مسئلہ ٹھیک ہو رہا ہے تو کہا کہ یہ ہماری قوم جو ہے قبطی قوم وہ تو کبھی آپ کی بغاوت نہیں کرے گی آپ کی حکومت نہیں لے گی آپ کے خلاف کبھی نہیں کرے گی یقیناً اگر آپ کے خلاف کوئی کر سکتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کریں گے تو آپ حکم دیجیے آج سے کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں ان کو ختم کیے جائیں ٹھیک ہے یہی تو مسئلہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ ان کے ان کے جو ہے حق کو چھین لیا جائے تو کہا کہ آپ حکم دیجئے کہ بنی اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہو ان کو ختم کیا جائے تو تمام محلوں میں تمام جگہوں پر جہاں جہاں بنی اسرائیل آباد تھے ہر جگہ پر وہاں سرتوں کو پولیسوں کو رکھ دیا گیا ہر جگہ پولیسوں کو رکھا گیا اور جب پولیسوں کو رکھا گیا تو اب جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل مبصرین نے لکھا ہے قریب بارہ سو یا سترہ سو بچوں کو قتل کر دیا بہت بڑی تعداد سارے بچوں کو قتل تاکہ کوئی سرحد نہ اٹھاوے ہمارے خلاف لیکن وہ حقیقت یہ ہے کہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے غیبی نظام اللہ کا ایک غیبی نظام ہے کوئی اتفاقی مزائل نہیں ہے میں اور آپ ہم یہ کہتے ہیں اتفاق ہو گیا اتفاق ہو گیا اتفاق کوئی چیز نہیں اللہ ہی کر رہا ہے اللہ ہی کر رہا ہے اتفاق کوئی چیز نہیں یہ مجھے اور آپ کو اتفاق نظر آتا ہے افسوس سے غیر مسلم اتفاق بولتے تھے اب مسلمان بھی اتفاق بولنے لگا اس کا ایمان ہی اللہ پر نہیں رہا کہنے لگا اتفاق ہو گیا یہ تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اگر استفاق ہوتی تو میری صورت میں میرے مالک کا علم کہاں چلا گیا اس کا عالم الغیب ہونا کہاں چلا گیا وہ عالم و سدور ہونا اس کا کہاں چلا گیا پھر لاچلتم ولا نوم کہاں چلا گیا پھر اس کو رات میں بھی نیند نہیں آتی اور دن میں بھی نیند نہیں آتی وہ کہاں چلا گیا ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کوئی قطرہ میری اجازت کے بغیر نہیں گرتا اور کوئی ذرہ میری اجازت کے بغیر نہیں گرتا اور کوئی پتہ میری اجازت کے بغیر نہیں گرتا جب کوئی پتہ اور ذرہ اور قطرہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا ہے تو دنیا کی باتیں اتفاقن کیسے ہو سکتی ہیں یہ اتفاقن کوئی چیز نہیں ہے لیکن چونکہ اچانک میرے سامنے آ گیا اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتفاقن ہے اتنے سارے بچوں کا قتل عام ہوا لیکن تعالیٰ کو منظور تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ جو ہے اپنی جگہ بڑا بنے گا اور میں اس کو رسول بناؤں گا اور اور جو ہے میں اس کو عزت عطا فرماؤں گا اور اسی کے ہاتھوں سے فرعون کا مسئلہ ہوگا تو دل شاہ نے اس بچے کو پیدا کیا اور اس کی ماں کو الہام کیا اس کی ماں کوئی نبیہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ عورتیں نبی نہیں ہوتی عورتوں کو نبی نہیں بنایا جاتا اور اس کو نبی بنایا بھی کیسے جائیں اس لیے کہ وہ جذباتی ہوتی ہے نبوت کے کام تو بہت صبر کے ہوا کر ہیں اس کے اندر وہ صبر کا مزاج ہی نہیں ہے کہ انہیں نبی بنایا جائے اس لیے عورتوں کو جو ہے نبوت نہیں ملتی ہے مردوں کو نبوت ملتی ہے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر جتنے لوگ آئے وہ سب مرد ہیں ان کو نبوت ملی عورتوں کو نبوت نہیں ملا کر لیکن ہاں اللہ تعالیٰ الہام ضرور کرتا ہے دل کے اوپر تو بھائی الہام تو اللہ جہد کی مکھی پر بھی کرتا ہے قرآن کریم میں ہے کہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے جو سردار ہوتے ہیں نا اس پر اللہ الہام کرتا ہے کہ تو چھتا اس طرح بنا اور تیرے ماتحت لوگوں کو کہ فلا فلا چیز کے رس کو چوس کر کے لے کر کے آئیں اور اس کا ایک شہد کا چھتا بنا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ میں شہد کی مکھی کے اوپر بھی الہام کرتا ہوں تو موسا کی ماں پر اس بچے کی ماں پر اللہ نے دل پر ایک بات انقاف کی اور الہام کیا کہ یہ جو تیرا بچہ پیدا ہوا ہے تو تو ایک لکڑے کا صندوق بنا اور اس صندوق کے اندر اس بچے کو رکھ دے اور بچے کو رکھنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے تو سمندر میں ڈال دے دریائے نیل کے اندر تو ڈال دے یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے اور صرف حفاظت نہیں کریں گے ان نہ رات تو ہوئی گئی تو گھبرا مت اس بچے کو پھر تجھے پہنچا دیں گے اب دیکھیے کون اللہ کی مصلحت کو سمجھ سکتا ہے کون اللہ کی کاریگری کو سمجھ سکتا ہے ان رات تو ہوئی لے وجہ من المرسلین اور تو نہ گھبرانا ہم تیرے بچے کو رسولوں میں سے بنانے والے یہ رسول بنے گا ماں نے الحام پر عمل کیا اور ایک صندوق لیا اور صندوق کے اندر بچے کو رکھا اور دریائے نیل کے اندر ڈال دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے چونکہ وہ نبیوں کی اولاد تھی ابراہیم و اسحاق کی اولاد تھی یوسف کی اولاد تھی علیہ مسلط و تسلیم ان کی اولادوں میں سے تھی اس لیے اٹھا کر کے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا اب وہ بہ رہا ہے اندر میں صندوق اور فرون اور آسیا کی نظر پڑی اور اس صندوق کو لایا گیا اور اس کو کھولا گیا تو جو ہے بڑا خوبصورت لڑکا اس کے اندر معصوم سا تھا ظاہر سی بات ہے نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہوتا انبیاء کرام سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہوتا آسیہ نے کہا ہم اس کو اپنا بچہ بنائیں گے ہماری اولاد نہیں تو ہم اس کو اپنی اولاد بنائیں گے اب دودھ پلانے والیوں کو بلا رہے لیکن اللہ نے حرام کر رکھا اس نبی پر کہ وہ کسی کا دودھ پیے اس لیے کہ اس کا ایک نظام چل رہا ہے کہ وہ ماں کے پاس بھیجنا چاہتا ہے ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ماں کے علاوہ تو ایمن علی کا دودھ پیا ماں کے علاوہ ایمن کا دودھ پیا ہے ماں کے علاوہ لیکن وہاں نظام اللہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کوئی کام اتفاقا نہیں ہوتا ہے اللہ کا ایک نظام چلتا ہے تو جتنی عورتیں آ رہی ہے اور گود میں اٹھا رہی ہے دودھ پلانے کے لیے موسا کسی کا دودھ اتنی پی رہے تو موسا کی بہن یہ سارا ماجرا دیکھ رہی ہے کہ یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو وہی اپنے ماں کے پاس اور ماں کے پاس جا کر کہنے لگی امی بھائی وہاں تو آ گیا ہے لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے امی تو چل شاید کہ تو لے لے اور تیرا دودھ پی لے تو اب امی جا رہی ہے نہ بہن نے اظہار کیا کہ میرا بھائی ہے اور نہ ماں نے اظہار کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے گئی اور جانے کے بعد کہا یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو میں بھی آزما لوں چاہے کہ میرا دودھ پی لیں اور جیسے ہی حضرت موسا کی والدہ نے اس بچے کی والدہ نے جیسے ہی اپنے گود میں بچے کو اٹھایا تو اس بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا اور خوش ہوا اور خوش ہو کر کے کہا کہ جاؤ ہمارے اس بچے کو تم لے جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ اور اس کو بڑا کرو ہم تمہیں ہمارے بچے کی دیکھ بھال رکھنا ہم تمہیں ماہانہ وظیفہ بھی دیں گے حضرت شاہوں نے جو فرمایا تھا ان نار تو لے ہم تیرے پاس پہنچا دیں گے یہ اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پورا ہوا اور کیسے نظام کے ساتھ پہنچایا کہ صرف بچے کو نہیں پہنچایا ماہانہ وظیفہ بھی پہنچایا اس رب کریم کے نظام کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ مسبب الاسباب پر ہم نظر رکھیں اللہ کی ذات پر میری اور آپ کی نظر ہوگی تو خدا پاک کی قسم وہ بڑے سے بڑے مظاہر میں بھی میرا اور آپ کا تعاون کرے گا اور اگر اس ذات کے اوپر نظر نہیں اور اسباب ہی اسباب کے اوپر نظر رہی ہماری اور اسباب ہی کے اوپر ہم نے اپنی نظر رکھی تو یاد رکھو اسباب ہمیں دھوکہ میں ڈال دیں گے اور اللہ عد شانوں کی طرف سے ہم قابل ہو جائیں گے تو بے شمار واقعات ہیں قرآن احادیث مبارکہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے آپ نے وہ واقعہ بار بار سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ جب ہجرت کر کے چلے ہیں اور غار طور میں چھپے ہیں تفصیلی واقعہ ہے غار سور میں جب چھپے ہیں تین دن اور اس موقع پر اہل مکہ تلاش کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئے اس پہاڑ کے اوپر اور گار جو لوگ اوپر گئے ہیں انہوں نے اس گار کو دیکھا ہوگا کہ یوں پہلے یوں راستہ ہے پھر اندر میں یوں جانے کا راستہ ہے اب اگر آدمی بیٹھ کر کے جھک کر کے دیکھے تو نظر آ جائے گا اور اگر ویسے کرا کرا دیکھے تو شاید نظر آ جائے اس طرح کی وہ گار ہے کیونکہ میں اس میں گیا ہوں اور میں اس میں خود بیٹھا بھی ہوں اس لیے کہ مجھے دیکھنا یہ تھا کہ وہ کیفیت کیا ہوگی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گان کے اندر جب چھپے تھے تو وہ کیا کیفیت ہوگی اس لیے میں بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس کا ایک انداز لگایا اب صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بیٹھے بیٹھے وہ اوپر چلنے والوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ اندر والوں کو وہ پاؤں نظر آتے ہیں لیکن وہ کھڑے ہونے والوں کو وہ اندر کا معاملہ جھکے بغیر نظر نہیں آتا تو سدی کے اکبر اندر بیٹھے بیٹھے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ لوگ آ چکے ہیں اور ذرا سا جھکیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم یہاں ہیں اس موقع پر اللہ کے حبیب نے جو ابو بکر کو سنبھالا ہے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اس موقع پر ابو بکر کو نہ سنبھالتے تو شاید ابو بکر کا کلیجا پھٹ جاتا اور اب اللہ کے حبیب نے سنبھال کر کے جو الفاظ کہے قرآن کریم نے قیامت تک اس کو نقل کیا اپنے اندر فرمایا لاتا حضر ان اللہ معنا لاتا حضر ان اللہ معنا اور تحزن کا لفظ استعمال کیا حزن کا معنی اب تم نے وہ عربی ہی نہیں پڑھی کہ میں تمہیں وہ عربی کی اندر کی گہرائی اور اندر کی باتیں سمجھاؤں حزن کا معنی ہوتا ہے دوسرے کی فکر حزن کا مانا دوسرے کی فکر مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ کی فکر ہے کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے آپ کی فکر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے جو لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا جس کو قرآن نے نقل کیا گر غم نہ کر کیوں یہ لفظ استعمال کیا اس لیے کہ ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی اس امانت کی فکر تھی جو اللہ کی امانت تھی اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی امانت تھی اس کی فکر تھی کہ یہ امانت اگر ضائع ہو گئی میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا آپ کو یہ فکر تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر قرآن نے اس کو نقل کیا لاتا زمین اللہ ہمارا سال فرمایا تم غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ یعنی اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہم دو ہیں تو تیسرا وہ ہے ہمارے ساتھ اور یہ جملے جیسے طے ہیں صدیق کے اکبر کو اتنا اطمینان ہو گیا اتنا اطمینان ہو گیا کہ خدا پاک کی قسم جو کلیجہ پتنے والا تھا وہ سکون میں بدل گیا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین بنایا تھا کہ اللہ پر اعتماد اللہ کی ذات پر اعتماد آج مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہی نہیں رہا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنرل ہیں سپہ سالار ہیں اور اس اس, اس, اس قلعے کے اندر سے ایک آدمی مصالحات کے لیے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی ایک شیشی تھی اور بات کرنے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو خالد بن ولید کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب گفتگو ہو رہی ہے مصالحات کے اوپر اتنے میں اس کے ہاتھ میں بوتل دیکھی تو پوچھا کہ یہ بوتل کیسی ہے تو کہا اس میں قاتل زہر ہے یعنی ایسا زہر ہے کہ اس کو پینے کے بعد کوئی اس کا ذائقہ بھی بیان نہیں کر سکتا بولنے سے پہلے چلا جاتا ہے اتنا خطرناک یہ زہر تو کہا اس کو کیوں لے کر آیا کہا اس کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ میں میری قوم کا بڑا ہوں اور مجھے قوم نے مصالحت کے لیے بھیجا ہے میں یہ سوچ کر آیا کہ آپ سے مصالحت ہو جائیں تو ٹھیک ہے اگر مصالحت نہ ہوئی تو میں میری قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اس لیے میں زہر پی کر یہیں مر جاؤں گا کہا اچھا تو زہر پی کر کے مر جائے گا کہا بالکل یہ زہر قاتل ہے اور میں مر جاؤں گا لیکن میں اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ واقعہ بیان کرنے کا ہے ورنہ نہ میرا ایمان ہے نہ آپ کا ایمان ہے یہ صرف بولنے کا رہ گیا ہے جو دو روتی اور دو بوتی میں ایمان بیچنے والے ان کا ایمان کیا ہو سکتا تو خالد بن ولید نے کہا کہ اچھا تیرا ایمان اس بوتل پر ہے اور میرا ایمان میرے اللہ پر ہے کہ یہ زہر نہیں مارے گا جب تک میرا اللہ نہ چاہے وہ کہنے لگا کہ کیا بتا بالکل سو فیصد اللہ مجھے دے دی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا روایت میں ہے کہ آپ نے جو اس وقت پڑھی ہے دعا بسم اللہ لا یزر معاش میں شعیب لاف کباب یہ پڑھا بسم اللہ لا یزر اس اللہ کے نام سے لا لایز میں ہی شیون اس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ذرا نہیں پہنچا سکتی ہے لا لاظ میں شیون پھر ارد زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز اگر سکتا چاہے تو کوئی چیز ضرور نہیں پہنچا سکتی یہ آپ نے پڑھا اور پڑھ کر کے بوتل پی لی اور ذرا سا نہیں پیا پوری بوتل پی لی اور چہرے پر اثر تک نہیں ہوا اور اسی پر اس سامنے والے کو ایمان نصیب ہو گیا یقین بنایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سارے اسباب اختیار کرنا دکانیں کھولنا کاروبار کرنا اور اور جو ہے تم دواؤں کے لیے علاج کرانا ہاسپیٹل میں جانا اور جاب کے لیے سفارشیں کروانا درخواستیں دینا یہ سارے کام کر لینا لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اگر تمہارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے تو اس ضرورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ غزوے سے واپسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے دوپہر کا موقع ہے اور اس دوپہر کے موقع پر قید اللہ کے لیے صاحب کرام بھی آرام فرما ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہوئے تو حضرت کے لیے ایک پورا درخت چھوڑ دیا گیا کہ حضرت اس درخت کے نیچے آرام فرمائیں گے اور باقی صحابہ اور درختوں کے نیچے چلے گئے اللہ کے حبیب کی آنکھ لگ گئے آپ نے اپنی تلوار کو جو ہے وہاں درخت کے نیچے ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی تھی حضرت کی آنکھ لگی ہوئی ہے اور اتنے میں ایک آدمی آیا جو اسلام نہیں لایا تھا جو دیہاتی تھا جو عربی تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ یہ تلوار لے کر کے کھڑا ہے مجھے مارنے کے لیے صحیح بخاری کی روایت یہ مارنے کے لیے کھڑا ہے اور حضرت سے پوچھا کہ میں اللہ نہیں ہے تمہیں کون بچائے گا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جو یقین آپ نے صحابہ کا بنایا تھا اس یقین میں آپ کیسے کچے ہو سکتے آپ کا یقین تو ان سے بھی لاکھوں درجہ لا فرمایا میرا اللہ مجھ کو بچائے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی حضرت نے صحابہ کو بلایا ادھر آئے صحابہ آئے فرمایا یہ آدمی تلوار لے کر کے مجھے مارنے کھڑا تھا میری آنکھ لگی ہوئی تھی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی میں نے دیکھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے اس نے مجھ کو پوچھا کہ کون بچائے گا تو میں نے کہا اللہ تو پھر اس کے ہاتھ سے کب کبھی آ گئی اور اس کی تلوار گر گئی صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خود اس طرح کر رہا ہے تو پھر اس کا کام تمام کیا جائے فرمایا نہیں چھوڑ دو اس کو اس کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے حبیب کا یہ واقعہ امت کو اس بات کا سبب دے رہا ہے کہ تمہارے بڑے مسائل ہو یا چھوٹے مسائل ہو ان تمام مسائل میں تمہارا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے تمہارا یقین ہٹنے نہ پائے اسی لیے میں نے یہ جو فلم شریف کی روایت پڑھی عبداللہ اس نے ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا کان للعبد حاجہ جب انسان کی کوئی ضرورت ہو چاہے وہ ضرورت اللہ سے ہو چاہے ابن آدم سے یعنی انسان سے ضرورت ہو چاہے تو کسی بندے سے کچھ کام ہو یا چاہے اللہ سے کچھ کام ہو تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباب سارے اپنی جگہ تم اختیار کر لینا مثلا یہ کہ مجھے آپ سے ضرورت ہے میں آپ سے سفارش کروں میں آپ سے وہ بات کہوں کہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے مجھے یہ کام ہے لیکن نظر میری اللہ پر ہونی چاہیے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی حاجت اور اپنی ضرورت کے لیے چاہے اللہ سے ہو چاہے بندے سے ہو تم کیا کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلی اور اچھی طرح وزو کرو اچھی طرح وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے وضو کرتے ہوئے نیت کر لو سنت کے مطابق وضو کرو جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرو اپنی اپنے اپنے وضو کے درمیان ہاں حضور پاک زازن نے وضو کرتے ہوئے ہمیں دعائیں بتائی اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں لیکن بہرحال دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرو مثلا آپ نے فرمایا کہ جب جب تم اپنے سر کے اوپر مسا کرو تو آپ دعا کرو اللہ عرشق عرشق اے اللہ تو قیامت کے دن میرے سر پر سایہ دے دینا جب تیرے علاوہ کوئی سایہ دینے والا نہیں ہوگا جب چہرہ دھو تو اس موقع پر دعا کرو اللہ مبیز ود ہی یوم طبیعت وضو وہ تصوست اجو اے اللہ تو قیامت کے دن میرے چہرے کو سفید بنانا جس دن بہت سارے چہرے کالے ہو جائیں جب ہاتھ دو تو آپ نے فرمایا یوں دعا کرو اللہ آتینی کتابی بھی اے اللہ میرا نام اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں دے گا اور جب بائیں ہاتھ دو تو دعا کرو اللہ تو تینی کتابی بشمالی شمالی اے اللہ میرا نام اعمال مجھے الٹے ہاتھ میں نہ دینا میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا جب پاؤں دھو تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سب قدمی عالت اے اللہ میرے پاؤں کو پل سراط پہ جما دینا میں گرنے نہ پاؤں کیسی پیاری پیاری دعائیں یہ ہیں وہ دعائیں بتائیے یہ دعا ہم پڑھتے ان دعاؤں کا اہتمام ہے ہمارا جب جب سنت ہی کا اہتمام نہیں ہے تو پھر بنا سنت کے نہ ہوتے ہوئے وہ اس نبی کا رب کیسے راضی ہوگا وہ اللہ کیسے راضی ہوگا جس اللہ نے اپنی محبت کو اس نبی میں چھپا دیا ہے کہ میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میری سنتیں ملے گی اور میری محبت ملے گی میرا پیار ملے گا میرا دلال ملے گا اس نبی کی اتباع میں اگر میں دنیا میں یوں کہوں آپ میرے بیٹے سے محبت کرو گے تو میں آپ کو انعام دوں گا تو سارے لوگ میرے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے محبوب سے محبت کرو ان کے طریقوں سے محبت کرو تو میں تمہیں محبت ادا کروں اور جب کائنات کا رب محبت دینے پر آئے گا تو خدا پاک کی قسم قانون بنانے والوں کے دلوں کو بھی وہ پھیل دے گا جو قانون بنا رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی پھیر دے گا لیکن شرط یہ ہے کہ اس رب ترین کے محبوب اور اس رب ترین کے دلارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی زندگی پر تو ہم آئے ان کے طریق پر تو ہم آئے ان کی سنتوں پر تو ہم آئے جب ان کی زندگی اور ان کے طریق اور ان کی سنتوں کو ہم نے نہیں اپنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو اور جب وضو سے فارغ ہو جاؤ تو شد الحمد الحق دعا کرو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرات علماء اس دعا کو خوب جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان اس طرح پر وضو کرتا ہے تو پانی جب نکلتا ہے تو اس کے پانی کے ساتھ گناہ بھی نکلتے ہیں جب اس طرح وضو کریں گے نا سنت کے مطابق تو گناہ نکلتے ہمارے حضرت الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہم پیروکار ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کے مطابق فرمایا کہ یہ جو وضو کا پانی نکلتا ہے وہ وہ جو ہے نجازت غلیزہ ہے نجازت غلیزہ کا تو پھر بڑا سخت حکم ہو گیا یعنی ایسا ناپاک ایسا ناپاک جیسے پیشاب بخارا کی طرح پھر تو کپڑے پر لگتا ہے وضو کرتے کرتے مسئلہ اس لیے یاد رکھو امام صاحب کے اس قول پر فتوا نہیں ہے امام صاحب کے اس قول پر فتوا نہیں ہے امام صاحب کا دوسرا قول یہ ہے نجاست خفیفہ ہے نجاست خفیفہ کا مانا ہلکی نجاست ہلکا ناپا لیکن اس پر بھی فتوا نہیں پھر تیسرا فرمایا تیسرا قول یہ ہے کہ طاہر غیر متحر ہے طاہر غیر متاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ پاک ہے کپڑے پر لگ گیا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا اگر اور جگہ پر لگ گیا تو ناپاک نہیں ہوگا لیکن اس سے دوسری مرتبہ وضو نہیں کر سکتی یہ غیر متاہر ہے دوبارہ اس کو جو ہے آپ وضو نہیں کر سکتے اب یہ کہ امام ابو حنیفہ نے یہ تین قول کیوں بیان کیے کبھی نجازت غلیزہ کبھی نجازت خفیفہ اور کبھی طاہر اور مطاہر اور اسی پر فتویٰ دیا گیا فرمایا اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انکشاف بہت ہوتا تھا کشف بہت ہوتا تھا ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے اور آج کے پڑوس میں ایک آدمی وضو کر رہا تھا اور دیکھا کہ اس کے پانی کے اندر سے حضرت کو نظر آیا کہ بھی نکل رہے ہیں جب یہ دیکھا حضرت نے تو نجاست غلیظہ کہہ دیا اس لیے کہ بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے تو آپ نے نجاست غلیظہ کہہ دیا اور دوسرے کسی کو وضو کرتے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کر رہے تھے تو آپ نے نجاست خفیبہ فرمایا پھر آپ نے اخیر میں اپنے صاحبین کی طرف رجوع کر کے طاہر و غیر مصاحب فرمایا کہ پاک ہے لیکن دوسری مرتبہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے حضرت الامام ابو حنیفہ علیہ الرحمان نے دعا فرمائی اے اللہ مقاصفات کو مجھ پر بند کر دے لوگوں کے عیوب گھر رہے میرے اوپر آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ مقاصفات کو بند کر میرے اوپر یہ لوگوں کے عیوب میرے اوپر کھلتے جا رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائیوں انسان جب وضو کرتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ اس کے پانی کے ساتھ گناہ بھر جاتے ہیں گناہ نکلتے ہیں لیکن یاد رکھو سدائی نکلتے ہیں کبیرہ کے لیے توبہ شرتے ہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ بڑے بڑے گنا کیے اور وضو کر لیا تو معافی ہو جائے گی اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہوگا تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے حبیب فرماتے جب تمہیں کوئی حاجت ہو اللہ سے یا بندے سے تو پہلے وضو کرو اور فرمایا فلیح سے وزو اچھی وضو کرو اور پھر کیا کرو بلی وسلی رکاط ہے دو رکعت کرو یہ دو رکعت سلاط الحاجت ہے سلاط الحاجت کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے یاد رکھو اور یہ جو روایت بعض لوگ جو بیان کرتے ہیں یہ صورت پڑھو اور یہ صورت پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریق نہیں عام نفل کی طرح دو رکعت پڑھو بس چاہے کل اللہ پڑھ لو چاہے کل حضرت الناس پڑھ لو چاہے اور کوئی صورت پڑھ لو ہاں بعض اقابل نے یہ بیان کیا ہے مثلا رکعت اول میں علم نشرہ کرو اور رکعت ثانیہ میں اجازت نصر اللہ کرو لیکن یہ بزرگوں کے بیان کردہ طریقے ہیں حدیث سے ثابت نہیں ہے مسئلہ یاد رکھنا مسئلہ یہ ہے کہ سلاط الحاجت ایک عام نماز ہے بس دو رکعت نفل ہے دو رکعت نفل کی نیت سے حاجت کی نیت سے آپ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت پڑھنے کے بعد آگے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے اسباب سارے تم نے اختیار کر لیے سارے اسباب اختیار کر لیے اب ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے تو پہلے ولیق نے عالم و تعالی اللہ کی تعریف کر اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ولی وسلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درو شریف بھیجو اللہ کے حبیب پاک پر درو شریف بھیجنا ہے کیوں بھیجنا ہے اس لیے کہ آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں دوسری بات یہ ہے خوب سنو اس مسئلے کو دنیا میں کوئی دعا ایسی نہیں جس کے بعد میں آپ سو فیصد یوں کہہ دو کہ یہ قبول ہو جائے گی لیکن درو شریف ایک ایسی دعا ہے جس کے بعد میں ایک ہزار فیصد کہہ دو کہ قبول ہو جائے گی ایک ہزار فیصد درو شریف کبھی رد نہیں ہوتا خوب سن لو درو شریف کبھی رد نہیں ہوتا اللہ کبھی رد کرتا ہی نہیں ہے درو شریف کو اس لیے کہ درو شریف کا میننگ ہوتا ہے اے اللہ تو محمد الرسول اللہ پر رحمت نازل فرما ظاہر سی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ پر رحمت نازل فرمانا تو اللہ اپنے محبوب کے اوپر آنے والی رحمت کو رد کیسے کرے گا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر آنے والی رحمت کو رد کر دے مسئلہ سمجھنا اس بات دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو ہدیے کا بدلہ حضرت دے دیا کرتے یہ حضرت کا معمول تھا آپ کو بلکہ آپ نے امت کو بھی یہ تعلیم دی تحاد دو تحاد دو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو یعنی ہدیہ لو بھی ہدیہ دو بھی صرف لینے کے بدلے نہ بناؤ صرف لینے ہی کے بدلے نہ بناؤ دینے کا مزاج بھی بناؤ کچھ لو بھی کچھ دو بھی اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے دیا کرتے تھے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا بھی جی خوش ہو جائے تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ ہدیے کا بدلہ ادا کرتے تھے ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ جب درو شریف کا ہدیہ نبی کریم علیہ وسلم کو پیش کریں گے تو آپ کی عادت آپ کا عمل آپ کا قول آپ کی بات آپ کا فیل یہ تھا کہ آپ اس کا بدلہ دیتے تھے تو آج بھی جب ہم آپ کو درو شریف کا حدیہ پیش کریں گے تو یقیناً آج بھی بدلا دیں گے اور وہ بدلا یہ ملے گا کہ اللہ کا نبی ہمارے لیے دعا کرے گا کہ میرے فلاں امتی نے میرے لیے رحمت کی دعا کی ہے اے اللہ تو اس پر رحمت نازل فرما کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درو شریف پڑھنا ہے اور پھر جس دروش جس دعا کے اندر نبی کے لیے درو شریف ہوگا وہ دعا بھی اس کی برکت سے جب اللہ درود کو رد نہیں کرتا تو دعا کو کیسے رد کر دے گا جب درود کو رد نہیں کرے گا تو وہ دعا کو کیسے رد کرے گا اس لیے دعا بھی قبول ہو جائے گی اللہ کے حبیب نے فرمایا پہلے اللہ کی تعریف پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اس کے بعد کلمات بتائے کچھ نبی نے کہ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم اے اللہ تو حلیم اور بردبار ہے اللہ کے اسما تو اللہ کے ہے تو حلیم اور بردبار ہے تو ایسا حلیم ایسا حلیم کہ اس زمین پر میں لائق بن چکا ہوں کہ میں چلوں اور زمین فتح اور مجھے اندر لے لے لیکن تو ایسا حلیم ہے کہ آج تک تو نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا ورنہ میری زندگی میں جانتا ہوں میرے اندر کے حالات میں جانتا ہوں کہ میرے کیا مسائل اور تو پھر قریب بھی ایسا ہے کہ صرف حلیم نہیں تو بردبار نہیں تو کریم بھی ایسا ہے کہ تو برداشت بھی کرتا ہے میرے گناہ کو اور کریم ایسا ہے کہ ان تمام گناہوں کے باوجود تو مجھے ذلیل بھی نہیں کرتا تو کریم بھی ایسا ہے تو, تو جو ہے اپنی کریم دینے والا ہے اور اس کے بعد فرمایا سبحان اللہ رب العرش العظیم تو عرش عظیم کا مالک ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہیں اب اس کے بعد وہ دعا اسلو کم و شبہ کے رحمتی اللہ تیری رحمت کا میں سوال کرتا ہوں تو مجھے عطا فرما ال کا رحمتی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے الفاظ ہمیں بتائے کا موجبات رحمتی اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ میں قرض سے پناہ چاہتا ہوں تو میرے قرض کو ادا کر دے اور میں جو ہے بیماریوں سے نجات چاہتا ہوں تو مجھے نجات عطا فرما دے اے اللہ میری حاجت کو پورا کر دے اور جو مجھے تو شفا عطا فرما دے اور جتنی میری ضرورتیں ہیں اے اللہ ان تمام ضرورتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے جب بندہ ان دعاؤں کو کرتا جاتا ہے موجبات راغ مغفرت اے اللہ میں تیری مغفرت مانگتا ہوں بلغنی مطلب ان کل بر اے اللہ میں نیتیاں تجھ سے چاہتا ہوں اس کی ہمت تجھ سے چاہتا ہوں بلغنی مطلب ان کل بر سلامت کل اے اللہ میں گناہوں سے پناہ چاہتا ہوں مجھے سلامتی مضبوطی عطا فرما اور سلامت من کل ایک میں لا تدع لنا ذنبا الا غفرته اے اللہ میرے سارے گناہوں کو تو ہی معاف کر دے حدیث شریف میں لعنین المذنبین حق الی من جزل المسبحین لعنین المذنبین احق الی من جزل المسبحین میں مدینت المنورہ میں بہت سال ہو گئے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تو بہت سال ہو گئے حضرت نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا تھا فرمایا کہ انیم کا معنی ہوتا ہے آواز سے رونا تو اب ترجمہ ہوگا کہ جو گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے آہ کرتا ہے آہ آہ کرتا ہے اس کی آگ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ تصویر پڑھنے والوں کی تصویر اللہ کو اتنی پیاری ہے لانین المدنبین حق پہلے امین جزل المسدین تو وہ سلامت کل ایک منٹ لاتذہ دم بن اللہ وفر کر بلاحمن اللہ فرج کر میری مصیبتوں کو تو ہی دور کرتا بلا دین الا قضیتا کا میرے دین کو تو ہی ادا کرتا بلا حاجن ہوائی دنیا بلا آخر یہ اللہ تعلیٰ اے اللہ میری دنیا کی ضرورت کو بھی پوری فرما میری آخرت کی ضرورت کو بھی پوری فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور پھر دعا کرو میں نے آج اس روایت کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس وقت امت پریشان حال ہے ان پریشان حالوں میں تبصرے کرنا بند کرو صبح سے شام تک جو تبصروں میں پڑے ہوئے کہ آج یوٹیوب پر یوں آیا اور آج واٹس پر یوں آیا اور یہ جو رات دن تبصرے چل رہے ہیں کہ آج یہ ہوا اور آج اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا ان تبصروں کو بند کرو جتنے اسباب ہو سکتے ہیں اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد سب سے بڑی چیز رجوع اللہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو یہ تبصرے وبصروں سے کچھ نہیں ہوتا یہ یوٹیوب کی دنیا سے کچھ نہیں ہوتا یہ واٹس ایپ پر جو ہے جو جتنے میسجز آ رہے ہیں اور جتنے ویڈیوز آ رہے ہیں اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ آج فلاں نہیں ہوں کہا اور فلاں نہیں ہوں کہا ان تبصروں میں وقت ضائع ہوتا ہے اتنی دیر اگر میں میرے لیے اور امت کے لیے دعائیں کرتا تو خدا کی رسم اللہ میرا کام بنا دیتا لیکن بجائے اس کی کہ میں اس تبصرے میں پڑا ہوا ہوں اور میرا وقت اس میں ضائع ہو رہا ہے اس لیے امت کو اس وقت تین کاموں کی ضرورت ہے جس کو میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں پہلا کام سنت رسول پر آؤ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آؤ سنتوں پر آؤ گے اللہ راضی ہوگا اور اللہ راضی ہوگا تو اب تعالیٰ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں گے ان کے دل بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ مقلب القلوب اور مصرف القلوب ہیں وہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا اور دوسرے نمبر پر استغفار کی استغفار کی کثرت رکھو اور کثرت سے استغفار کرو اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہماری بداماریوں کی نحوستیں اور تیسرا کام جو ہے خوب دعائیں کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب رو ٹھو کر اللہ کے سامنے مانگنے والے بنو امت نے آج مانگنا چھوڑ دیا امت کا مزاج مانگنا بعض اکابر کے بعد میں آتا ہے کہ وہ ایک ایک نماز کے بعد ایک ایک گھنٹہ دعا کیا کرتے تھے آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ شاید دو منٹ دعا ہوتی ہے اور دو منٹ میں میں تھک جاتا ہوں نہ ہمارے پاس دعاؤں کا وقت ہے نہ ہمارے پاس استغفار کا وقت ہے نہ ہمارے پاس درو شریف کا وقت ہے نہ ہمارے پاس سنت رسول کا وقت ہے اس میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنے دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنے اور استغفار کی کثرت رکھے ان شاء اللہ تعالیٰ مالک کے ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے نظام کو بدلے گا اور مقلب القلوب ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی پھیر دے گا ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں میں نے اسی مناسبت سے اس حدیث شریف کو پڑھا ہے جو ترمدی شریف کی روایت ہے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی درو شریف پر الحمد للہ رب العالمین الحمد والسلام